نافع بن عمر نے بیان کیا کہا مجھ سے ابن ابی ملیکہ نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں انہوں نے وطر کی نماز صرف ایک رکت پڑھی ہے انہوں نے کہا کہ وہ خود فقی ہیں صحیح بخاری نمبر تین ہزار سات سو پینسٹھ